جریر نے عامش سے حدیث سنائی انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرمائے گا اے آدم وہ کہیں گے میں حاضر ہوں میرے رب قسمت کی خوبی تیری آتا ہے اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے کہا اللہ فرمائے گا دوزخیوں کی جماعت کو الگ کر دو آدم علیہ السلام عرض کریں گے دوزخیوں کی جماعت یعنی تعداد میں کیا ہے اللہ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے یہ وقت ہوگا جب بچے بوڑے ہو جائیں گے ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش کی طرح دیکھو گے حالانکہ وہ نشے میں مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات ان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر حد درجہ گراں گزری انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم میں سے وہ ایک آدمی کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ ہزار یا ہیں اور ایک تم میں سے ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ گئے ہم نے اللہ کی حمد کی اور تکبیر کہی پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہے مجھے امید کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ گئے دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال اس سفید بال کی سی ہے جو سیاہ بیل کی جلد پر ہوتا ہے یا اس چھوٹے سے نشان کی سی ہے جو گدے کے اگلے پاؤں پر ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو بتیس